سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ تین روزے رکھا کرتے تھے پہلے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کو اور دوسرے ہفتے میں سوموار کو حدیث نمبر انتالیس سو انسٹھ مسنت احمد